عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم تو جس طرح کی پہلے بتایا گیا تھا کہ جو ایسی کریم تو اس کا بھی بتایا تھا اور اس اس منظر بھی بتایا تھا کس طرح دیا جاتا ہے بتایا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اور خزرج جو دو قبیلے تھے یہ ہر وقت ایک خاندان ایک قبیلہ جو نسے قبیلے پر فضرت برتری کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو اگر ایک خاندان کا غلام بھی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں آزاد مرد قتل کر دیا جاتا اور اگر عورت قتل ہو جاتی تو اس کے بعد مرد قتل کر دیا جاتا اور اگر کوئی قاتل کا قبیلہ طاقتور ہوتا تو اس کی جگہ کسی اور کو کرتے اور اگر طاقتور کا تو وہ اپنے مقتول کے بدلے جو ہے نا دو افراد قتل کا تقاضا کرتا تو اس کریمہ میں جو ہے نا زمانہ جہلیت کے ان تمام رسم و رواجوں کا خاتمہ کیا گیا اور ان کا رد کیا گیا رد کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اسلام میں جو بھی ہو اونچی قبیلے سے اس کا تعلق ہو نیچے قبیلے سے اس کا تعلق ہو یا اونچی ذات سے ہو نیچی ذات سے ہو تو جو بھی اگر جرم کرے گا تو جرم کا بدلہ جس نے جرم کیا ہوتا ہے خواہ جو بھی ہو اس کے لیے آ جائے گا اس کے علاوہ اس کے دوسرے جو اعزہ اقارب رشتے دار وغیرہ ہے ان سے کسی بھی صورت نہیں لیا جائے گا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ احساس اور جیت کی میں تفصیل تو قصاص تو قتل کی جو پانچ قسمیں ہیں قتل عمد قتل شبہ عمد قتل فتح قتل مقام فتح اور قتل بسبب تو ان پانچ قسموں میں سے پھیلے بھی قسم ہے قتل عمد اس کے وجہ سے قصاص لازم ہوا کرتا ہے لیکن اس صورت میں بھی یہ اختیار ہے کہ اگر قاتل اور مقتول کے اولیاء صلح کرنا چاہے تو بھی ہو سکتا ہے اور خط کے خطا اور شبی حامد اور بکی جو کس میں پھر جیت لازم ہوا کرتی ہے تو جیت جو ہے نا اگر دراہم سے دینا ہو دینار سے دینا ہو تو ایک ہزار دینار دراہم سے دینا ہو تو دس ہزار دراہم اور اونٹ جانوروں میں سے سو اونٹ جانوروں میں سے سو اونٹ دینار میں سے ہزار دینار دراہی میں سے دس ہزار دینار اگر ان تینوں میں سے ایک ادا ادا کرنا کرنا چاہتے ہو تو اسی تعداد کے ساتھ لازمی ہوگا ضرور ہوگا یعنی اگر جانوروں سے کرنا ہو تو سو اونٹ دینار سے کرنا ہو تو دس ایک ہزار دینار دراہیم سے کرنا ہو تو دس ہزار دراہیم اور اگر اس کے علاوہ یعنی ان تین چیزوں کے علاوہ جانور دینار دراہیم کے علاوہ کسی اور چیز پر صلح کرنا چاہتے بھی صحیح ہے پھر صلح کے بعد جس چیز پر صلح ہو جائے تو قاتل کے اولیاء کو چاہیے کہ خوش خوشی سے جو ہے نا وہ جس چیز پر صلح کی گئی ہے مقتول کے ورثہ کے سپرد کرے یہ بتایا گیا تھا اس کا بھی پڑھ لیا تھا اور آج صرف اس کا یہاں پہ کتاب ہے جو تشریح ہے اور یہ یہ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو یہاں پہ جو یہ بتایا گیا ہے کہ خطاب کیا گیا مسلمانوں کو مومنوں کو کتب علیکم القصاص تم پر قتل کیا گیا ہے تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص کو تو پچھلے زمانوں میں دو گروہ گزرے ہیں ایک کا نام مسلطہ اور ایک کا نام خوارش تھا معتزلہ کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور خوارج کا یہ نظریہ یا عقیدہ تھا کہ ایسا شخص جو ہے نا کافر ہو جاتا ہے تو اس ایسی خدمے سے یہ معلوم ہوا کہ اس نے اگر کیا ہو گناہ کبیرہ کا تو باوجود گناہ کبیرہ کے اور گناہ گار تو ہوگا اس کو فاسق کو کہا جائے گا لیکن نہ اس گناہ کرنے سے ایمان سے نکلتا ہے اور نہ ہی کافر ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کذوا فرز علیکم القصاصو اے ایمان والو اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے القصاص مانا قصاص بدلہ ایمان والو تم پر اے اہل ایمان یا اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا فرض کیا جاتا ہے قصاص المماثلہ یعنی برابر کا قانون یعنی برابر سے برابر کی کسی کو قتل کرے گا تو بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا القتل مقتولین کے بارے میں وصفاً و فعلا یعنی یہ جو وصف کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے بھی یعنی دونوں میں برابری ضروری ہے لازمی ہے وصف کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے بھی الحر الحر آزاد یقتل الحر آزاد آدمی یقتل قتل ہوگا بالحر آزاد آدمی کے بدلے ولا یقتل بالعبد اور غلام کے بدلے قتل نہ کیا جائے یعنی اگر آزاد نے آزاد کو قتل کیا ہو تو آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا والعبد بلاب اور غلام کے بدلہ غلام قتل کیا جائے اور عورت کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے میں اور عورت عورت کے بدلے میں بھائی نے تو یقتل بها اور حدیث سے معلوم ہوا اور حدیث نے بیان کیا حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی یہ بات کہ ان الذکر کے آدمی کو آدمی کو مرد کو یقتل بہا کہ قتل کیا جائے عورت کے بدلے قتل کیا جائے عورت کے بدلے وانه تعتبر المماثله اور یہ کہ فی الدین اور یہ کہ مماثلت برابری دین میں بھی شرط ہے یعنی ہم مذہب ہونا بھی شرط شرط ہے فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا تو کیا مطلب ہوا کہ مواصلات مذہب میں ضروری ہے لازمی ہے برابری برابری مذہب میں بھی ضروری ہے چنانچہ چنانچہ مسلمان ولو اگرچہ غلام نہ ہو اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو قتل نہیں کیا جائے گا فلاق المسلم مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا ولا عبدن اگرچہ غلام ہو یعنی مسلمان غلام ہو بکا کافر کے بدلے میں کافر کے عوض میں ولو حرن اگرچہ وہ کافر کیا ہو آزاد ہو یعنی کافر اگرچہ آزاد آزاد ہو لیکن اس کو قتل کرنے والا مسلمان غلام ہو تو اس کے کافر کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا فمن عفی له من القاتلین فمن عفی له اور جس کو جس کو قاتلین میں سے فمن عفی لہو جس کو قاتلین میں سے معافی ہو جائے جس کو قاتلین میں سے معافی ہو جائے من دم اخیہ اس کے بھائی المقتول مقتول کے خون سے شیئن کچھ کسی چیز پر یعن ترکل ترکل قصاص ترکل قصاص من ہو کہ قصاص کہ وہ بچ جائے یعنی وہ صلح کر لے حق تو ان کا یہ تھا کہ قتل عمد کی صورت میں او بدلہ اگر لیتے تو ساتن قاتل کو قتل کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ کسی چیز پر سرلہ کر لے یا اس کو معاف کر لے تو یہ صحیح ہے وَتَنْكِرُ شَيْءٌ يُفِيدُ سُقُوتِ الْقِسْتَاسِ بِالْعَافِ عَنْ بَعْضِهِ وَمِنْ بَعْضِ الْوَرَسَةِ وَتَنْكِرُ شَيْءٌ اور اور شے ان کی تنکیر سے یعنی یہاں پہ کریمہ میں جو لفظ آیا ہے شے ان فمن عطیا من من اخیہ شے ان ایج کریمہ میں جو شے ان کا تذکرہ آیا ہے یہ تنکیر کا فائدہ دیتی ہے یہ جو شے ان کا لفظ ایج کریمہ میں آیا یہ تنکیر کا فائدہ دیتی ہے وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص قصاص کے ساکت ہونے کا فائدہ دیتا ہے بالعفو عفو کے ساتھ ان بعض ہی بات یعنی اگر ورثہ میں سے اولیاء میں سے مقتول کے ورثہ میں سے یا اولیاء میں سے بعض نے عفو کیا معاف کیا تو قصاص ساکت ہو جائے گا قصاص وقت ہو جائے گا ومن بعض الورثتی اور بعض ورثہ تین ہے مقتول کے بعد ورثہ یا اولیاء اگر قاتل کو معاف کر لیتے ہیں تو اقتصاد ساقط ہو جائے گا وہ فی ذکر عقیہ یعنی آیت کریمہ میں جو عقیہ کا لفظ ہے فمن عقی لہو من عقیہ من عقیہ یہ جو آیت کریمہ یہ جو لفظ ہے تعاطف داع الى العافيه واذان بان القتل لا يقطع اخوات الايمان کہہ رہے کہ اس میں جو ہے نا یہ تعاطف نرمی ہے یعنی لفظ عفی کے اس مال میں جو ہے نا یہ معافی پر ابارنا ہے تعاطف داع الى کے مزید جو ہے نا او عفا کی طرف معافی کی طرف جو ہے نا او ترغیب گویا کہ دیا جا رہا ہے القتل لا الايمان اور اس بات یہ بات بتانی ہے اور یہ بات اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ قتل کرنا جو ہے نا یعنی قتل ہو جانا یا قتل کر لینا جو ہے نا یہ ایمانی اخوت کو منقطع نہیں کرتا ومن مبتدا شرطیہ اور موصولہ فتباون کہہ رہا ہے کہ یہ جو من ہے فمن عفی لہو کلمہ میں جو من ہے یہ مبتدا ہے ہے یا یہ موصولہ ہے اس کی خبر کیا ہے فتباعن اس کی خبر ہے والخبر العافی اتباع القاتل یعنی معاف کرنے والے پر قاتل کا اتباع ہے یعنی مطالبہ ہے معافی دینے والے کو یعنی جس نے معاف کیا ہے قاتل مقتول کے اولیاء میں سے مقتول کے ورثہ میں سے جس نے قاتل کو معاف کیا ہے تو معافی دینے والے کو قاتل سے مطالبے کا حق ہے بالمعروفی معروف طریقے سے معقول طریقے پر کہ مطالبہ کرے کا بغیر کسی زبردستی کے یعنی جب انہوں نے قصاص معاف کر دیا اور دیت کا مطالبہ کیا یا دیت پھر انہیں کی یا دیت دینا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے نا معقول جو طریقہ ہے معروف جو طریقہ ہے اسی پر چلتے ہوئے جو ہے نا بغیر زبردستی کے بغیر و مجبوری کے جو ہے نا اس کا مطالبہ کرے الاتباع على يفيد ان الواجب احدهما وهو احد قول الشافعي والثاني الواجب القصاص والديه کو الاتباع اور معصیب پر اتباع کو مرتب کرنا و ترتیب الاتباع علی العفو اور معافی کو اتباع پر مرتب کرنا یفیدو یہ فائدہ ہوا یہ فائدہ دیتا ہے ان الواجب احدهما کہ وہ احد قول شافی کہ ان دونوں میں سے ایک واجب ہے کہ ان دونوں میں سے امام شافعی صاحب کا ایک یہ قول ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک کا وجوب ہے وستانی یہ تو ایک قول ہے دوسرا قول یہ ہے کہ الواجب القصاص و دیا کہ قصاص اور دیت دونوں واجب یہ قصاص واجب ہے اور دیت اس کا بدل ہے یعنی اسلم تو قصاص واجب ہوا تھا جب انہوں نے دیت پر صلح کی تو گویا کہ یہ دیت اس کا بدل ہوا تو گویا کہ امام منشوں کے دو قول ہوئے پہلے قول میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے ایک واجب ہے یعنی یا قتل اور یا دیت دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ اصلا واجب تو قصاص ہے اور یہ جو دیت دی جاتی ہے یہ اس ساتھ کا بدل ہوا کرتا ہے فلو عفا ولم يسميها فلا شيء فلو عفا اگر معاف کیا یعنی اگر مقتول کے ورثہ نے مقتول کے اولیاء نے معاف کیا اس قاتل کو ولم يسميها اور مصائن نہیں کیا تعین نہیں کیا فلا شیا تو کچھ چیز نہیں ہوگا تو یعنی جس کو معاف کیا گیا ہے مقتول کے ورثہ نے مقتول کے اولیاء نے جس قاتل کو معاف کیا ہے وہاں پہ انہوں نے تعین نہیں کی تو اس قاتل پر کچھ نہیں آئے گا ورجہا اور یہ جو دوسرا دوسرا جو قول ہے امام شاہد رحمہ اللہ کا یہی راجع ہے وعلی وعداء وعلى القاتل وعلى القاتل اور قاتل فر اور قاتل فر اداء لدیا اداء منا ادا کرنا دیا دیت کا ہے الیہ الالعاتی وہو الوارث یعنی اس ماب کرنے والے مدعی وارث کی طرف یعنی جس نے ماب کیا ہے ظاہر سے بات ہے مقتول کی اولیاء نے قاتل کو ماب کیا مقتول کے ورثہ نے قاتل کو معاف کیا ہے تو آپ اس قاتل کو بھی چاہیے کہ جو دیت ہے وہ ادا کر دے کن کو مقتول کے جو اولیاء ہے یا ورثہ ہے بے احسان بلا متن باخن بے احسان احسان کے ساتھ خوبی کے ساتھ بغیر کسی ٹھال مٹول اور کمی کے یعنی نہ اس میں ٹال مٹول کرے اور نہ اس میں کمی کرے ذالکا یعنی یہ مذکور ذالکا الحکم المذکور من جواز القصاص و العاف عنہ علی الدیا یعنی یہ جو مذکور حکم جواز قصاص اور بدل موت کا ہے تخفیف تسهیل تخفیف منع آسانی ہے تسهیل منع سہولت ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علیکم تم پر یعنی تمہارے پروردگار کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ تم پر آسانی ہے سہولت ہے ورحمہ اور ترحم ہے رحمت ہے بکم تم پر حیثو وسع فی ذالک ولم یحتم واحد منهما کما حتم علی الیہودی القصاص والنصار ازیہ کہ اس میں توسی دی کہ اس میں تمہارے یعنی اس معاملے میں تم کو توسو دیا کہ ایک جانب کو واجب قرار نہیں دیا کہ صرف ایک ہی قصاص صورت میں ہوگا یا صرف دیت ہوگا جس طرح کے یہود پر قصاص کو حتمی قرار دیا گیا تھا یعنی ان کو لیے دیت کا چوائس نہیں تھا اور اسی طرح نصارا کو جو ہے نا ان پر دیت لازم کیا گیا تھا ان کو اس کے علاوہ یعنی قصاص نہیں تھا تو ان دونوں میں یعنی قصاص اور دیت میں تمہارے حق میں یعنی تم پر جو ہے نا توسو سے کام لیا گیا یعنی وسط مزید وسط دی گئی یعنی یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترحم ہے رحمت ہے فمن اعتدا فمن اعتدا اگر کسی نے حد سے تجاوز کیا اگر کسی نے حد سے تجاوز کیا یعنی ظلم کیا تعدی کیا ظلم القاتل ہے ان قتل ہو کہ قاتل کو قتل کیا ظلمن اور اس کو قتل کیا ظلم ہے یعنی ظلم کیا القاتل قاتل کے ساتھ بیان قتل کی قتل ہوئے یعنی ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد جو ہے نا ایک مرتبہ تو معاف کیا مقتول کیا اولیاء نے اور حسن ہے اور بعد میں جب معاف کیا معافی دینے کے بعد پھر اس کو قتل کیا تو یہ جو ہے نا ظلم ہوگا آہ ایک مرتبہ معاف ہونے کے بعد معافی دینے کے بعد چھوڑ دینے کے بعد اس کو دوبارہ قطع کر دینا جو نا یہ ظلم ہوگا تو ایسے شخص کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا بہت ہی دردناک عذاب ہوگا فی الاخرتی یعنی آخرت میں تکلیف دے بالنار ابھی دنیا بالقتل کہ یعنی میں بشکل جہنم اور اگر دنیا میں ہو تو دنیا میں قتل کے ساتھ اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا انہوں نے ایک مرتبہ خود ان کو معاف کیا اور معاف کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو پھر قتل کر دیا تو گویا کہ انہوں نے ظلم کیا تو اس ظلم کے نتیجے میں جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کے نتیجے میں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا میں جہنم کے ذریعے یعنی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور دنیا میں قتل کے ذریعے یعنی ان کو قتل کیا جائے گا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ اور تمہارے لیے قصاص میں حیات بقاء عظیم کہ حیات زندگی ہے یعنی بچاؤ کا سامان ہے بقائی عظیم ہے یا اولی الالباب ذوی اقول لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدعا فأحيا نفسه من أراد قتله فشرع لكم لألكم تقون يعني يا أولي الباب اي أقل والو اي أقل والو لأن القاتل إذا علم کیونکہ قاتل کو جب یہ علم ہو جب یہ بات معلوم ہو انہو یقتل کہ اس کو قتل کیا جائے گا یعنی اگر میں نے قتل کیا تو قصاصاً مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو گویا کہ قاتل کو اپنے قتل ہونے کا قانون معلوم رہے گا پتہ ہوگا تو وہ اس سے پھر جائے گا بچے گا یعنی قتل کرنے سے بعد رہے گا قتل کرنے وقت جو ہے ہزار بار سوچے گا یا نفس ہو تو گویا اس نے اپنے نفس کو زندہ کیا یعنی اس کو چھوڑ کر اگر یہ اس کو مار دیتا قتل کر دیتا تو یہ قتل کیا جاتا جب اس نے چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بھی بچایا زندہ کیا ومن ارا قتل اور جو قتل کا ارادہ کرے یعنی اگر اس کے باوجود پھر بھی کوئی قتل کرے فشرع علیکم تو پھر تمہارے لیے مشروع کیا گیا ہے یعنی قصاص یعنی کیا ہے ایک کو اگر قصاص کیا جائے گا تو بقیہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ پوری قوم کے لیے پوری مل تمام کے تمام لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ باعث سے عبرت پند ہونا چاہیے ہوگا یعنی پھر کوئی بھی ایسی جرات نہیں کرے گا لال لکھن سکون القتل مقافت القبل یعنی قتل کرنا قصاص کے ڈر سے قصاص کے ڈر سے یعنی اگر اسلامی حکمت ہو شریع حکمت ہو جہاں پہ یہ قصاص حدود وغیرہ جاری جاری ہو ہو تو ہوتے ہوتے وہاں پہ اگر ایک دو قتل قصاصن کسی کو قتل کیا جائے تو پھر پوری قوم جو ہے نا پورا ملک جو ہے نا پورا خطہ پورا علاقہ جو ہے نا وہ تمام کا تمام جو ہے نا محفوظ رہے گا محمون رہے گا اور مطمئن ہوگا کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگر میں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچا یا قتل کیا یا برے سے دیکھا تو مجھے اس کے نتیجے میں یا اس کے پاداش میں قتل کیا جائے گا تو اس ڈر کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس کو بھی چھوڑے گا جب اس کو چھوڑ لے گا وہ کہ اس نے اپنے آپ کو بھی زندگی اپنے آپ کو بچا لیا تو کسی بھی پر یہ جرات نہیں کر سکے گا اور اگر جس کی لاٹھی اس کی میں تو جو طاقتور ہوگا وہ کرتا جائے گا اور جو مظلوم ہوگا وہ سہتا جائے گا یہی ہوگا جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھول سکتی ہوں چلو صحیح ان شاء اللہ اگر زندگی باقی رہی تو کل جو ہے بچے جو رہ گیا ہے وہ ان شاء اللہ پڑھ لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ